على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معذر سامین کرام اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کے شاعن شان اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمتوں سے رحمتوں سے اور برکتوں سے مالا مال کیا بادشاہ جو ہوتا ہے اس کے سر پر تاج ہوتا ہے اس کا لباس شاہانہ ہوتا ہے اور اس کا ٹھکانہ محل ہوتا ہے عام لوگوں سے اس کی زندگی بہت اونچی ہوتی ہے انسان اس کائنات کا بادشاہ ہے اس کا رہن سہن اس کا لباس اس کی معیشت اور اس کے طور طریقے حیوانوں سے جانوروں سے الگ ہیں اسی لیے اللہ نے تمام حیوانات کو ایک ہی لباس پیدائش سے لے کر موت تک دیا جتنے پرندے ہیں اسی پروں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں وہی رنگت اور وہی کیفیت اور جتنے جانور ہیں اسی کھال کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں نہ رنگ بدل سکتے ہیں نہ کھال بدل سکتے ہیں اللہ نے انسان کو بادشاہ بنایا وہ اپنا شوق وہ اپنی خواہش جائز حدود کے اندر پورا کر سکتا ہے سفید رنگ پہننے کو چاہا تو سفید رنگ پہن لیا سبز رنگ پہننے کو چاہا سبز رنگ پہن لیا کالا پہننے کو چاہا کالا پہن لیا اور کپڑوں میں ہزاروں قسمیں موٹا ہے پتلا ہے درمیانی ہے ہر چیز کی اس کو اجازت دی جائز حدود کے اندر اس لیے کہ یہ کائنات کا بادشاہ ہے اور اس کا مقام فرشتوں سے بھی آلہ اور افضل ہے انسان کوئی معمولی نہیں مخلوق یہ دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں فرشتوں کو اللہ نے انسان کی مسلمانوں کی ڈیوٹی پر لگایا ہے ہم فرشتوں کی خدمت نہیں کرتے فرشتے ہماری خدمت کرتے ہیں تو چھوٹا بڑے کی کرتا ہے بڑا چھوٹے کی خدمت کرتا ہے دو آدمی ہیں ایک آدمی ایک آدمی کے پیر داب رہا ہے سر کو مالش کر رہا ہے تو بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے جو دبوا رہا ہے خدمت لے رہا ہے مخدوم ہے وہ بڑا ہے اور جو خادم ہے اس کا مرتبہ چھوٹا ہے ہم درود پاک پڑھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں یہ مخلوق انسانوں کی اتنی اونچی ہے کہ تم ان کے درود کو میرے محبوب کے دربار تک پہنچاؤ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے جو بادشاہ اور حکماں رہتے ہیں وہ اپنا باڈی گارڈ رکھتے ہیں لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو زمین کا بادشاہ ہونے کی وجہ سے چاہے وہ امیر ہو غریب ہو حاکم ہو محکوم ہو قدرتی طور پر اللہ نے انسان کے باڈی گارڈ فرشتے رکھے ہیں زمین کے بادشاہوں کے جو باڈی گارڈ ہیں وہ رائٹ میں لیفٹ میں آگے پیچھے چار جانب لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فرشتے انسانوں کی حفاظت کے لیے رکھے ہیں وہ چھ جانب ہیں رائٹ لیفٹ دائیں بائیں آگے پیچھے اور اوپر اور نیچے بھی یہ فرشتے ہیں ہر پل انسان کی خدمت میں لگے ہوئے کہ شیطان انسان کو گمراہ نہ کرے انسان کو اچک نہ لے انسان کو زک اور تکلیف نہ پہنچائے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے باڈی گارڈ فرشتے بنائے محافظ فرشتے بنائے ہمارے نام اعمال اللہ کے دربار میں لے جانے کے لیے آفس ہوتے ہیں اور اس کے کئی کمرے ہوتے ہیں آفس بوائے کیا کرتا ہے کلرک سے فائل لے کر مینیجر تک لے جاتا ہے مینیجر سے فائل لے کر باس تک لے جاتا ہے یہ کام کون کرتا ہے آفس بوائے کرتا ہے ہمارے نام اعمال کو لکھنے والے فرشتے کلرک کرامن کاتبین کا اور زمین سے لے کر عرش تک پہنچانے کا کام فرشتے کر رہے ہیں انسان کا مقام انسان کی فضیلت اور انسان کا درجہ دیکھیے آپ کہ فرشتے جیسی نورانی مخلوق جو چاہ کر بھی گناہ نہیں کر سکتی اللہ نے ایسی مخلوق کو انسان کا خادم بنایا دعا کریں آمین کہو درود پڑھیں آخا کے دربار میں پہنچاؤ باڈی گارڈ بنو محافظ بنو ان کے اعمال کو لکھو کرامن کاتبین کی ڈیوٹی انجام دو اور ان کی فائل کو عرش تک پہنچاؤ اور عرش کے پروانوں کو یہاں تک لے آؤ ارے فرشتے تو کیا آخا نے فرمایا انت دنیا خلقت لکم و ان کم خلی تنگیل آخا نے فرمایا یہ ساری دنیا تمہاری خادم ہے یہ زمین یا آسمان یہ چاند یہ سورج یہ ستارے یہ سمندر یہ جنگلات یہ پہاڑ سب کے سب انسان کے خادم ہیں اور انسان کو اللہ نے آخرت کے لیے بنایا اللہ نے کلام پاک میں رشاد فرمایا ولاقت لکت کر بنی آدم ہم نے بنو آدم کو شرافت سے نوازا اسی لیے شیر طاقت میں ہم سے زیادہ ہے ہاتھی قوت میں ہم سے زیادہ ہے مچھلیاں ایک ایک مچھلی سمندر میں ایسی ہے کہ پوری مخلوق انسانی ایک وقت جتنا کھانا کھاتی ہے وہ ایک نوالے میں اتنا کھاتی ہے کھانے کے اعتبار سے مچھلی کا مقام اونچا ہونا چاہیے تھا بربریت کے اعتبار سے شیر اور چیتا کا مقام اونچا ہونا چاہیے تھا وزن کے اعتبار سے ہاتھی کا مقام اونچا ہونا چاہیے تھا لیکن ہے انسان کے اشاروں پر ہاتھی غلامی کرتا ہے اپنی پیٹ پر سواری کے لیے تیار ہو جاتا ہے سوار کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے شیر و گبر کو چیتے کو انسان انگلیوں سے نچاتا ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو شرافت سے نوازا بادشاہت سے نوازا دنیا کی ہر مخلوق اس کے تابع ہے آج کل سولار انرجی ہے یعنی سورج سے شوائیں لے کر آپ بیٹری ریچارج کرتے ہیں آپ پانی گرم کرتے ہیں چولہا جلاتے ہیں کارخانہ جلاتے ہیں بجلی بناتے ہیں موٹر چلاتے ہیں کار چلاتے ہیں ہوائی جہاز چلاتے ہیں سورج آدمی اس کے قریب پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا لیکن انسان ہے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا زمین پر بیٹھ کر گندے نطفے سے اور مٹی سے پیدا ہو کر اللہ نے انسان میں وہ طاقت دی کہ سولار انرجی کو اپنی مٹھی میں کر رہا ہے سورج کی طاقت کو اپنی مٹھی میں کر کر جیسے چاہے استعمال کر رہا ہے کار میں ہوائی جہاز میں موٹر چلانے میں اور پانی نکالنے میں جیسے چاہے وہ استعمال کر رہا ہے اتنی بڑی مخلوق سورج لیکن انسان کے تابع ہے مریخ اتارت ستارے اتنی بڑی مخلوق انسان نے اس پر اپنی کمن ڈال دی ہے یہ انسان کی بادشاہت ہے اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جب انسان کو اس زمین کے اندر اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے اعتراض کیا آلو اتجالو فیہا پی ہا میوس سی دو پی ہا ویس کی لک سب بھی ہو بھی ہم و بھی سولک فرشتوں نے کہا ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں آپ کی تحمید کرتے ہیں آپ کی تجوی کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں رکو کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں لیکن آپ ایک ایسی مخلوق انسان کی جو خون خرابہ کرتی ہے ڈاکہ ڈالتی ہے انسان انسان کا خون کر رہا ہے انسان آبادیوں کے وجود کو مٹا رہا ہے انسان عورتوں کو بیوہ کر رہا ہے انسان بچوں کو یتیم کر رہا ہے انسان نقلی چیزیں بیچ کر اپنے جیسے انسانوں کی جان کو دھوکہ دے رہا ہے آلو ات الو پی ہا میوسی دھوپیا ویس یہ خون کی دریا بہائیں گے یہ خون خرابہ کریں گے اللہ ونحن ہو بحمدك ونقدس لک اور ہم تو تیری تزوی بیان کرتے ہیں تیری بڑائی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں علم نہیں ہے علم مجھے تو فرشتوں نے کہا سبحان لا علم لنا اللہ ما علمتنا تنا ان کا علیم الحکیم اے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں علم تو آپ رکھنے والے ہیں اللہ نے فرشتوں کے اس اعتراض کا بھی جواب دے کر انسان کو اپنا خلیفہ انسان کو اپنا نائب اور انسان کو مخلوق کا بادشاہ بنایا انسان کا مقام جانوروں کی طرح نہیں ہے انسان کا مقام حیوانوں کی طرح نہیں ہے انسان بادشاہ ہے ہزاروں لوگوں کے اندر وزیر اعظم کی گاڑی جاتی ہے پتا لگتا ہے یہ وزیر اعظم کی گاڑی ہے یہ لال بتی ہے آگے پیچھے سیکورٹی گارڈ ہے ہٹو بچوں کا نارا لگا رہے ہیں یہ انسان ہے انسان اس کا لباس اس کے طور طریقے اس کا کلچر اس کی معاشرت حیوانوں جیسی نہیں جانوروں جیسی نہیں ہے اور یہ انسان صاحب ایمان ہو جائے یہ انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو جائے آپ کی غلامی کے اندر آ جائے تو پھر کیا کہنا انسان خود فضیلت والا اور پھر ان انسانوں میں آخا کی امت کن تم خیرہ امتن اور آخا کی امت امت بسط آخا کی امت افضل افضل العمم اس کا کیا مقام اس کا کیا درجہ اس کے چہرے ان کی داڑیاں ان کا لباس ان کی عورتوں کی شرم و حیاء ان کے بچوں کی معصومیت دنیا قربان ہوگی یہ عام انسانوں کی طرح نہیں اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے رشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا فمن کم مومن ومن کم کافر کے دو طبقے پیدا کیے ایک طبقہ ایمان والوں کا پیدا کیا ایک طبقہ کافروں کا پیدا کیا خود اللہ نے کہا کہ مخلوق تو دونوں ہمارے ہیں ابو جہل بھی ہمارا ہے ابو لہب بھی ہمارا ہے ابو بکر بھی ہمارے ہیں عمر بھی ہمارے ہیں لیکن تم میں ایک کافر ہے اور تم میں ایک مومن ہے جو مومن ہے اس کا درجہ کچھ اور ہے اور جو کافر ہے اس کا درجہ کچھ اور ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا الائی کا حزب اللہ یہ اللہ کی جماعت ہے یہ اللہ کی جماعت یہودیوں کے چہرے رکھے یہ اللہ کی جماعت یہ نصارہ کے کپڑے پہنے یہ اللہ کی جماعت کافروں چماروں اور غیر مغزوب علیہ ولزالین کے کلچر کو اپنا اللہ نے حزب اللہ کہا کلام پاک کا ستائیسواں پارا ہے آپ کھول کر دیکھیے الائی کا حزب اللہ اللہ ان حزب اللہ ہم المفلحون تاریخ کی مومنوں کی اور مسلمانوں کی اور کہا یہ اللہ کی جماعت ہے اللہ کا لشکر ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جواب کے لوگ ہیں الائی کا ہزب اللہ اللہ ان ہزب اللہ هم المفلحون مفی اللہ کی جماعت کامیاب ہے یہ اللہ کی جماعت اس کا کوئی اپنا کلچر نہیں کوئی اپنی آئیڈینٹیفائی نہیں کوئی اپنی شکل نہیں کوئی اپنا لباس نہیں کوئی اپنا یونیفارم نہیں بادشاہ ہے فقیروں کے بھیس میں ہے منسٹر ہے گدھے پر بیٹھ کر اور خچر پر بیٹھ کر جا رہا ہے کون مانے گا اس لیے اللہ نے کہا نہیں حزب اللہ ہو تم تم میری جماعت ہو اور یہ شیطان کے پجاری ہیں شیطان کے پجاری اور اللہ کی عبادت کرنے والوں میں فرق نہیں ہے گائے کے پیشاب پینے والے اور زمزم میں ڈبکی لگانے والے میں فرق نہیں ہے جہنم کا لہو اور جہنم کا پیپ پینے والے اور جنت کی نہروں کے اندر ہوتا دینے والوں کے اندر فرق نہیں ہے اللہ کے عرش کے سائے میں رہنے والے اور پسینوں کے اندر ڈوبنے والے اللہ کی لانت کا تو اپنے گلے میں ڈالنے والے کیا فرق نہیں ہے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام پینے والے اور ایک ایک قطرے کے لیے تڑپنے والے کتے کی طرح پیاسے جیپ لٹکا کر جہنم کے کناروں کے اندر بٹکنے والے کیا ان دونوں میں فرق نہیں ہے مسلمانوں تم ہزب اللہ ہو اللہ کی جماعت ہو مسلمانوں تم آقا کی امت ہو مسلمانوں تمہیں ہوا سمبا کم مسلمین انڈین نام انڈیا کی حکومت نے رکھا پاکستانی نام پاکستان کی مملکت نے رکھا سعودی سعودی مملکت نے رکھا ایرانی مملکت ایران نے رکھا ہمیں جو مسلمان کہا نہ انڈیا نے کہا نہ انڈیا کے باپ نے کہا نہ سعودی نے کہا ہوا سمر قبل مسلم جس خدا نے ہمیں پیدا کیا اس خدا نے اسلام کے تاج سے ہمیں مالا مال کیا اس کو کوئی نہیں چھین سکتا یہ اسلام کا لباس یہ اسلام کا کلچر یہ اسلام کی تہذیب یہ اسلام کی آئیڈینٹیفائی چار آدمیوں میں کھڑے ہو گئے کمار کون گنیش کون رام کون رحیم کون یہ مسلمان نہیں مسلمان اس نے آخا کی امت ہونے کو پہچانا نہیں بیس آدمی ہے بس کا حادثہ ہوا تمام کے تمام داڑی منڈے ناڑا کھولا جا رہا ہے پیانٹ کھولی جا رہی ہے کہ ختنہ کو دیکھو جس کی ختنہ ہوئی وہ مسلمان اور جس کی نہیں ہوئی وہ رام کا پجاری اور جس کی ہوئی وہ رحیم کا پجاری مسلمانوں یہ ہماری شان نہیں ہے ہم ہزب اللہ ہے ہمارے چہرے میں ہمارے لباس میں ہمارے کلچر میں ہماری تہذیب میں ہمارے تمدن میں ہمیں کوئی مائے لال ہماری شرمگاہ کھولنے کی ضرورت نہیں کرے گا تم نے اسلام کے تشخص کو مٹایا تم نے نبی کے نور کو پیشاب کی نالی میں ڈالا تم نے آخا کے دیے ہوئے لباس کو اتارا یہود و نصارہ کے لباس کو اپنایا نوبت یہ آئی کہ پاجامہ کھول کر تمہارے مذہب کی شناخت کی جا رہی ہے پینٹ کھول کر انڈر ویئر کھول کر آج یہ معلوم کیا جا رہا ہے کہ اس کو مسان میں ڈالا جائے یا مسلمانوں کے قبرستان کے اندر ڈالا جائے ہم اس کے لیے نہیں پیدا ہوئے تھے ہم بادشاہ بن کر آئے تھے ہم حزب اللہ بن کر آئے تھے اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہندوستانیوں نے نہیں رکھا بی جے پی نے نہیں رکھا پارلیمنٹ نے نہیں رکھا اللہ نے کلام پاک میں فرمایا انت دینا عند اللہ اسلام کہ ہمارے پاس اگر کوئی مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے اور اس کے ماننے والے وہ سما کم المسلمین یہ مسلمان نام کسی کا دیا ہوا نہیں امریکہ کا برطانیہ کا یہ سات آسمانوں کے اوپر الہی سے یہ نام دیا ہوا ہے اس پر ہمیں شان ہے اس پر ہمیں فخر ہے جو اسلام کی قدر نہیں کرتا وہ دھیڑوں کا چہرہ اپناتا ہے جس نے اسلام کی قدر نہیں کی وہ یہود و نسارا کے لباس کو اپناتا ہے بادشاہ کے محل میں لے کر لے کر شہزادہ پیون لگے کپڑے پہنے ہاتھ کے اندر بھیگ کا پیالہ لے اور سڑک پر بیٹھ جائے اس شہزادے نے بادشاہ کی قدر نہیں کی اس شہزادے نے اس محل کو نہیں پہچانا وہ فقیر کو دیکھا کہ ساتھ طرح طرح کے کھانے لے رہا ہے ایک گھر میں کھچڑی مل رہی ہے ایک گھر میں بریانی مل رہی ہے ایک گھر میں روٹی مل رہی ہے ایک گھر میں تازہ کھانا ایک گھر کے اندر باسی کھانا تو کہا کہ بادشاہ کے دربار میں یہ تو روزانہ ایک قسم کا کھانا یہاں فقیر طرح طرح کے کھانے اس نے اپنی اوقات کو نہیں پہچانا اپنے بادشاہ کے بیٹے ہونے اور شہزادے ہونے کو نہیں پہچانا اس نے فقیر کا حریہ اپنایا اس نے بھیک مگے کا حریہ اپنایا جو مسلمان داڑھی مڈاتا ہے جو مسلمان پینٹ پہنتا ہے شرٹ پہنتا ہے جو مسلمان اپنی ماں بہنوں کے کجی جسم سے شرم حیا کے لباس کو اپناتا ہے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا اس نے اللہ کو نہیں پہچانا اس نے اللہ کے اپنے لشکر ہونے کو نہیں پہچانا اس نے یہ نہیں پہچانا کہ یہ نام اللہ کا دیا ہوا ہے ہم بادشاہ ہیں ہم خیر امت ہیں ہم امت وسط ہیں اس لیے وہ قوم جس قوم کو اللہ نے بندر بنا دیا وہ قوم جس قوم کو اللہ نے سور بنا دیا وہ قوم جس پر ہمیشہ اللہ نے لانت کی اور کہا علیہم ولا علیہ ہر رکعت کے اندر تم ان پر اپنے غصے کا اظہار کرو کہو اللہ کی لانت ہے اللہ کی پھٹکار ہے غیر مغزوبی علیہ ہند ملزالین کہ اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ چلا کن لوگوں کا یہود کا جو پیان پہنتے ہیں نصارہ کا جو شرٹ پہنتے ہیں یہود کا نصارہ کا جو تنگ اور چست لباس پہنتے ہیں یہود کا نصارہ کا جو ایسا لباس پہنتے ہیں جس سے جسم جھلکتا ہے یہود کا نصارہ کا عورتوں کا جس کے کپڑوں کے اندر بے حیائی ہے اریانیت ہے اور بے شرمی ہے بچہ بڑا مرد عورت مشرقی مغربی عربی عجبی امام مقتدی سب ہر رکعت کے اندر کہتے ہیں اے اللہ اتنے گندے اتنے گندے کہ ان کے طریقے پر نہ چلا اور جسم کے اندر انہی کا لباس پہنے ہوئے اور چہرہ انہی کے زیر ناپ چالیس دن کے بال مڈا کر جو ہے بلیٹ اور اس طرح انڈیا کے اندر ایکسپورٹ کرتے ہیں اور انڈیا والے ان امریکی کتوں کے زیر ناف کاٹے ہوئے بلیٹ کو لے کر اس کے اوپر کور چلا کر اور اس کے اوپر ری پیکنگ کر کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سوالات پیغمبروں کی سنت اپنے چہرے سے جو نکال رہا ہے میرے اللہ کی قسم کیا وہ عزت کی زندگی جی سکتا ہے کیا وہ راحت کی زندگی جی سکتا ہے جس نے میرے محبوب کے چہرے کی بے حرمتی کی جس نے آدم کے چہرے پر تھوکا جس نے شیش کے چہرے کو تھوکا جس نے لوپ کے چہرے کو تھوکا جس عورت ملونا نے مردودا نے میری امی جان عائشہ کے پردے کا مذاق اڑایا جس نے بیوی فاطمہ کے لباس کا مذاق اڑایا اللہ اس کو راحت دے سکتے ہیں یہود یہ یہودی نصارہ اپنے گندے بال نکال کر جو بلیٹ دوسرے ممالک کو بھیجتے ہیں مسلمان فخر کے ساتھ انہیں قریب کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نکالتا ہے اور آپ کی سنت نکالتا ہے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا اللہ کا قہر نہیں آئے گا اللہ کی لانت اور اللہ کی طرف سے پھٹکار اس پر نہیں ہوگی مسلمان کون ہے تو افضل البشر ہے افضل البشر کے اندر افضل العمم ہے اللہ نے تیرا لباس دیا اللہ نے تیرا کلچر الگ دیا اللہ نے تیری معاشرت الگ دی اللہ نے ہر چیز سے تجھے الگ تجھے سر پر تاج دیا اللہ نے تیرے چہرے کو داڑھی سے منور کیا اور آسمان کے فرشتے تزبی پڑھتے ہیں کہتے ہیں سبحان من زین رجالا بلوہا پاک ہے وہ ذات پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی سے مزین کیا ارے گھر کو ڈیکوریشن کیا جاتا ہے لائٹوں کے ذریعے سے کمکمے کے ذریعے سے اور فانوس کے ذریعے سے اب کوئی آدمی فانوس کو نکال دے کوئی آدمی خمخموں کو نکال دے یہ اللہ نے مردوں کو نبی کی امت کو اور نبی کے غلاموں کو چہرے کو منور کیا داڑھی سے انسان کی مسلمانوں کی یہ پہچان دی اور لباس التقوا دیا متقیوں کا لباس دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا تمہاری پہچان اور ہے بتوں کی پوجا کرنے والوں کی پہچان اور ہے کافروں کی پہچان اور ہے مشرقوں کی پہچان اور ہے کلام پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رشاد فرمایا انم مشرقوں نجس مشرق جو ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے گندا ہوتا ہے وہ روزانہ سو مرتبہ گنگا کے اندر ڈبکی دے وہ دنیا کا قیمتی صابن استعمال کرے اور دنیا کا قیمتی شیمپو استعمال کرے اللہ نے فرمایا ایمان نہیں ہے اللہ نے کہا نبی کے چہرے کا نور نہیں ہے اللہ نے کہا کلام پاک کی تلاوت کی حلاوت نہیں ہے اللہ نے کہا میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی برکتیں نہیں ہیں مسلمان تو آٹھ آٹھ دن نہاتا نہیں ہے انگریز ہر دو چار گھنٹے میں نہاتا ہے لیکن قرآن نے کہا علم المشرقون نجس یہ ناپاک ہے اور اتنا گندا ہے کہ فلا یقرب المسجد الحرام بادہ آمی ہادا آج کے بعد میرے کعبے کے اندر وہ قدم نہ رکھے میرا کعبہ پاک میں نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ سلاۃ وسلام جب تعمیر کر رہے تھے تو میں نے ان سے کہا انتہا بیتیا پیا لینا والرکعی سجود و سجود ابراہیم اور اسماعیل تم اس کعبے کو پاک کرو رکو کرنے والوں کے لیے سجدہ کرنے والوں کے لیے اور طواف کرنے والوں کے لیے احتکاب کرنے والوں کے لیے ایسا پاک کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہ قیامت تک کوئی مشرق اپنی شپ کی نجاست کے ساتھ اپنی کفر کی گندگی کے ساتھ اس میں قدم نہیں رکھ سکتا جتنا وہ گنگا میں ڈبکی دے لے قیمتی صابن استعمال کر لے شیمپو استعمال کر لے اور جسم کو اتنا رگڑے کہ جسم کی چمڑی اکھڑنے لگے خون ہر دو گھنٹے کے اندر بدلے لیکن کیا ہے ناپاکی کیا ہے ناپاکی چہرے سے جو سنت تو جو نکالا یہ ناپاکی ہے یہ نبی کے لباس تقوی کے لباس کو جو نکالا یہ ناپاکی ہے ایمان سے جو ہٹا یہ ناپاکی ہے قرآن کی تو تلاوت کی حلاوت نہیں ہے یہ ناپاکی ہے یہ سنت کی برکت جو تجھ میں نہیں ہے یہ ناپاکی ہے اور یہی ناپاکی سلیمان نام کے آدمی میں ہو موسا آدمی کے نام میں ہو آدم اور یوسف نام کے آدمی میں ہو اور یہی ناپاکی چہرے میں نور نہ ہو لباس چماروں کا کافروں کا مشرکوں کا دو چار آدمی کھڑے ہو جائیں بھیڑ کے نطفے سے کون پیدا ہوا مسلمان کے نطفے سے کون پیدا ہوا آج کل ایک ایس ایم ایس چل رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرد مرتا ہے تو داڑھی سے ختنہ سے پہچانا جاتا ہے عورت کا ایسے پہچانی جائے ہم نے کہا اللہ تعالیٰ جو ایمان کی زندگی گزارتے ہیں اسے ذلت کی موت ہی نہیں دیتے اس کو پاجامہ کھولنے کی نوبت نہیں آتی چہرے دیکھ کر لوگ کہتے ہیں یہ مومن کا چہرہ ہے لباس دیکھ کر کہتے ہیں یہ اور یہ اللہ کا لباس ہے ان کے کرتوت ان کے زبان اور ان کے چال چلن کو دیکھ کر کہتے ہیں سیما ہوم فی ہو جو ہی سجود ارے اس کے پیشانی کے اندر نماز کا گٹا ہے جو اپنی زندگی کے اندر جینس پینٹ پہنے ٹی شرٹ پہنے پہانے کی جگہ دکھائے پیشاب کا جغرافیہ دکھائے یہ کتے کی موت وے میں مریں گے اور ارد گرد کے بھی ہاتھ والے آئیں گے اور سمجھیں گے ہماری ذات کا ہماری برادری کا رام کا کوئی پجاری مرا ہے پانی منہ میں ڈالیں گے حدیث پاک میں آقا نے فرمایا کہ سکرات کے وقت شیطان آتا ہے اور ایمان سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے وہ خطرہ تو دیکھے نہیں تھے چہرہ دیکھا داڑھی نہیں تھی لباس دیکھا یہودی کتوں کا عیسائی کتوں کا کافروں کا چماروں کا پیشانی دیکھا نماز کا گٹا نہیں تھا اور ٹیکری ریکارڈ کے اندر اور سی ڈی پلیئر کے اندر کار کے اندر جو چیز چل رہی تھی وہ قرات نہیں تھی وہ بیان نہیں تھا وہ گانے تھے وہ میوزک تھا رام کا پجاری گنیش کا پجاری سمجھا یہ ہماری ذات کا آدمی ہے اب گاڑی کا اسٹیئرنگ سینے کے اندر چھپ گیا پیر کہیں پڑا ہے ہاتھ کہیں پڑا ہے جان لالے ہوئے ہیں میں ملک الموت آ کر پنجا گاڑے ہوئے ہیں میرے آخا نے فرمایا کہ ایسے وقت شیطان آ کر ایمان سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے یہ دیہاتی انہوں نے دیکھا کہ نہ لباس سے اسلام کا پتا نہ چہرے سے اسلام کا پتا نہ پیشانی کے اندر نماز کا گھٹا نہ جو چیز کار میں چل رہی ہے وہ قرآن چل رہا ہے وہ بیان چل رہا ہے وہ بھی گانے چل رہے ہیں وہ بھی ڈسکو میوزک چل رہی ہے تو اب وہ پانی لے کر منہ میں گائے کا پیشاب کا ملا پانی ملا کر میں ڈال کر رام رام کہو رام رام کہو خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر یہ رام رام کہہ دیا اس کا حج گیا اس کا عمرہ گیا متولی تیرا مسجد بنانا گیا تیرا مدرسہ بنانا گیا تیرا صدقہ گیا تیرا خیرات گیا ننانوے سال تو نے جو سجدے کیے ایک رام کہہ کر جو مرا کفر کی حالت میں تیری موت آئی اور ایمان کا لباس ہوگا لباس تخوا ہوگا ارے مہیش بھٹ کو سمجھ میں آ رہا ہے مسلمانوں کا لباس کیا ہے کافیوں چماروں کا لباس کیا ہے اگر وہ ملا کا رول دیتا ہے مسلمان کا رول دیتا ہے وہ ہندو ایکٹر کے پیشانی پر کالک لگاتا ہے وہ رومال دیتا ہے وہ ٹوپی دیتا ہے وہ جھبا دیتا ہے وہ پاجامہ دیتا اس کو سمجھ میں آ رہا ہے چالیس سال ہو گئے دادا ہو گیا نانا ہو گیا تجھے لباس سمجھ میں نہیں آیا نبی کی شکل نبی کی صورت سمجھ میں نہیں آئی تو نبی کی سیرت پر کیا عمل کرے گا نبی کا دل سمجھ میں نہیں آیا نبی کی تنہائی پر تو کیا عمل کرے گا نبی کی ظاہری حیت سمجھ میں نہیں آئی نبی کے باطنی طریقے پر تو کیا چلے گا نبی کا لباس نہیں سمجھ میں آتا ہے یہ کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں کہتے ہیں صاحب شریعت نے اس سلسلے کے اندر کوئی پابندی نہیں رکھی ہے یقیناً نہیں رکھی ہے شریعت نے ہم پر احسان کیا ہے اگر شریعت پابندی کر دیتی اور اس کے خلاف ورزی ہوتی اللہ کا عذاب ہم پر نازل ہو جاتا شریعت نے کہا ہندوستان والوں تمہارے علاقے کے اندر جو متقیوں کا لباس ہے جو اہل تقوا کا لباس ہے جو اہل علم دین کا لباس ہے جو ائمہ کا لباس ہے جو مدارس کا لباس ہے جو صوفیہ کا لباس ہے جو اطکیہ کا لباس ہے وہ لباس التقوا ظالی کا خیر اب افغانستان والوں کو یہ نہیں کہا کہ ہندوستان کے اولیاء کا لباس تم اپناؤ پاکستان والوں کو یہ نہیں کہا کہ اہل عرب کے تقوی کا لباس تم اپناؤ اللہ نے وسط دی ہے اس وسط کا مطلب یہ نہیں کہ یہودیوں کا لباس اپنا لے نسارا کا لباس اپنا لیں کافروں کا لباس اپنا لیں اللہ نے کہا تم ہزب اللہ ہو اللہ کی جماعت ہو ہزب الشیطان نہیں ہو ہزب الشیطان نہیں ہو ملٹری کا اپنا لباس ہوتا ہے کمانڈر کا اپنا لباس ہوتا ہے پولیس کا اپنا لباس ہوتا ہے فوجی کا اپنا لباس ہوتا ہے پائلٹ کا اپنا لباس ہوتا ہے شہنشاہ کا اپنا لباس ہوتا ہے تم شہنشاہ ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے تشریف لے گئے وہاں کے عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عمر ہمیں آپ کا لباس کی بھیک دے دیجیے ہمارے لباس میں وہ شان و شوکت تھی وہ جلال تھا وہ جمال تھا وہ تقوی اس سے جھلک رہا تھا کہ عیسائی کتے یورپ اور امریکہ برطانیہ ایک دن حضرت عمر فاروق کے قدموں میں پڑھ کر امامے کی بھیک اس نے مانگا تھا لباس کی بھیک کو اس نے مانگا تھا حضرت عمر فاروق نے کہا رضی اللہ تعالیٰ خبردار اگر کوئی عیسائی پلا اگر کوئی امریکی کتا اگر کوئی یہودی اگر کوئی نسارا مسلمانوں کا لباس اپنائے گا عمر اپنے کوڑے سے اس کی پیٹ کی خبر لے گا ایک وقت اخیار ہمارے لباس کو مانگا کرتے تھے ہمارے لباس میں تقوی ہمارے لباس میں تہارت ہمارے لباس میں نبی کی سنت کا نور ہمارے لباس کے اندر خدا کے جلال و جمال کا مظہر تھا ہم اللہ کے خلیفہ ہم حزب اللہ ہم خیر امت تھے پتا لگتا ہے پتا لگتا ہے کہیں جاتے ہیں سفر میں مسجد کا پتہ پوچھنے کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں ہمارے پاس اب یہ حکم ہندوستان کو لگانا پڑے گا کہ جو آدمی ختنا کیا ہوا ہو ختنا کی سرٹیفکیٹ اپنے گلے میں ڈالے تاکہ اس سرٹیفکیٹ کو دیکھ کر اب سلام کرے ایک وقت وہ تھا کہ مسلمانوں کے تشخص مسلمانوں کی شناخت کو دیکھ کر جنگل کے درندے جنگل کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے اور اب وہ وقت ہے کہ مسلمان مسلمان کو نہیں پہچانتا اب دکان کے اندر دیکھنا پڑے گا خاج اجمیری کی درگاہ کی فوٹو ہے مسلمان کعبے کی فوٹو ہے مسلمان گمد قدرا کی فوٹو ہے مسلمان اور اگر گنیش کی فوٹو ہے تو ہندو اب ہمارے ایمان کی شناخت دیوار پر لگنے والے توہرے ہمارے ایمان کی شناخت اب پاجا میں چلی گئی انڈر ویئر کے اندر چلی گئی اور ختنہ کے اندر چلی گئی میرے آقا نے فرمایا اولیاء اللہ روح ذکر اللہ اللہ کے نیک بندے حزب اللہ خیر امت امت وسط وہ ہیں جنہیں دیکھ کر کہہ دیا جائے یہ اللہ کے نیک بندے ہیں کیوں حضرت مولانا ذوالفقار صاحب آ جائے کیوں ان کے مریدین آ جائیں اگر پیران پیر آ جائیں خوجاد میری آ جائیں بختیار کاکی آ جائیں نظام الدین اولیاء آ جائیں اشرف علی تھانوی آ جائیں تاسیم نانوتوی آ جائیں شاہ محمد الیاس آ جائیں کیا نہیں پہچانے جائیں گے لاکھوں کروڑوں کے اندر ان کو پہچانا جائے گا دنیا میں بھی پہچانا جائے گا آخرت میں بھی اس امت کی الگ شناخت ہے آخرت میں بھی اس امت کی الگ پہچان ہے مسلمانوں ہم خیر امت ہیں ہم ہزب اللہ ہیں ہم امت وسط ہیں ہمارا لباس متقیوں کا لباس ہے ہمارا یونیفارم تقوی کا یونیفارم ہے ہمارے لباس میں نبی کی سنت کی جھلک ایسا نہیں کہ جو چندی آئی ہم نے اٹھا کر پہن لیا ہم ایرے غیرے نتھو خیرے نہیں ہم خیر امت ہے ہم سوچ سمجھ کر پیون لگے کپڑے پہنیں گے لیکن وہ کپڑے نبی کے کپڑوں سے متقیوں کے کپڑوں سے ملیں گے لوگ کہتے ہیں نماز پڑھ لی ہو گیا تلاوت کر لی ہو گیا روزہ رکھا رکھ لیا ہو گیا دین نبی کی محبت اور دین اللہ کا ڈر ارے پھل سڑے گا تو اس سڑان کے اثر اور اس کے داغ کیا پھل کے چھلکے پر نہیں آتے یہ داڑھی مڑے چہرے سڑے ہوئے ایمان کی دلیل یہ کافروں چماروں کے کپڑے یہ ایمان کے سڑے ہونے کی دلیل آم کے اور سیب کے اوپر داغ کب آتا ہے اوپر سے اندر نہیں آتا اندر سے اوپر آتا ہے یہ ایمان سڑ گیا چہرے سے نبی کا نور نکلا یہ ایمان سڑ گیا اور اللہ کا لباس نکلا یہ ایمان سڑ گیا غیروں کی مشابہت یہ حزب اللہ نے اپنائی یہ خیر امت نے اپنائی اب کوئی کہنے کا جواز نہیں ایمان ہے صاحب دل میں ارے جیب کے اندر میں پھول رکھا ہوں پھر بدبو گٹر کی کیسے بہانے کی کیسے پھول کی خوشبو آنی چاہیے ایمان رکھا ہے لباس کے اندر تخوے کی خوشبو آنی چاہیے ایمان رکھا ہے چہرے کے اندر نبی کے نور کی روشنی آنی چاہیے محبت رکھا ہے ظاہر کے اندر دبدبا ہونا چاہیے شمائل ترمیزی امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے جس میں امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خسائل فضائل اور شمائل سورت اور سیرت کو بیان کیا ہے اردو کے اندر بھی یہ کتاب ہے آپ اس کو لے کر پڑھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اس امت کے ذریعے سے اللہ نے محفوظ فرمایا ہے داڑی میں کتنے سفید بال تھے توریت محفوظ نہیں رہ سکی انجی محفوظ نہیں رہ سکی زبور محفوظ نہیں رہ سکی رامائن کیا محفوظ رہے گی گیتا کیا محفوظ رہے گی مہا بھارت کیا محفوظ رہے گی رام کا جنم استان کیا محفوظ رہے گا توریت محفوظ نہیں انجیل محفوظ نہیں زبور محفوظ نہیں اور اللہ نے میرے آقا کے ساتھ وہ معاملہ کیا ایک ایک ادا کو ایک ایک ادا کو کہ دو دانتوں کے درمیان کتنا فاصلہ اس کو بھی محفوظ کر دیا داڑھی میں کتنے بال تھے اس کو محفوظ کر دیا سر میں کتنے سفید بال تھے اس کو محفوظ کر دیا نبی کی چال کو محفوظ کر دیا نبی کے بیٹھک کو محفوظ کر دیا نبی کے کھانے کو محفوظ کر دیا نبی کے قول کو محفوظ کر دیا نبی کے فیل کو محفوظ کر دیا ہم یتیم نہیں ہیں کہ ہم امریکہ سے کہیں امریکہ تیری جینس پینٹ ہمیں دے دے اور تیری چڈی ہمیں دے دے اور تیرا جسم جھلکانے والی رنڈیوں کا لباس فاطمہ کو دے دے عائشہ نام کی سمیا نام کی عورت کو دے دے نبی ہمیں لاواری چھوڑ کر نہیں گئے ایک ایک ادا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو دے گئے اور اس امت کے صحابہ نے اور تعبین نے محدثین نے اور نے نبی کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا ہے اللہ کے حبیب پاک وسلم کی آنکھیں آپ کے گال مبارک آپ کا ہوٹ مبارک آپ کا چہرہ شوائل ترمیزی دیکھیے کہ صحابی جب بیان کرتے ہیں تو ایک صحابی جس انداز سے نبی کے چہرے انور کو بیان کرتے ہیں دوسرا صحابی ذرا بدل کر بیان کرتا ہے جب چہرہ ایک ہے واچ ایک ہے اور ایک بج کر ستائیس منٹ کاٹا بتا رہا ہے تو تمام واچوں کے اندر وہی ٹائم لیکن ایک کہتا ہے ایک پچیس دوسرا کہتا ہے ایک پینتیس تیسرا کہتا ہے ڈیڑھ نبی کا چہرہ ایک نبی کے کالے مبارک ایک نبی کی آنکھیں ایک جیسی لیکن راوی الگ بیان کرتا ہے شوائل ترمیزی دیکھیے علماء بیان فرماتے ہیں صحابی ہرگز جھوٹ نہیں کہہ سکتے صحابی جھوٹ ان سے ممکن ہی نہیں یہ اس لیے انہوں نے کیا کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر وہ نور نبوت تھا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جلال وہ اللہ کے جمال کا پرتو آپ پر تھا کہ کوئی ٹک ٹکی مانگ کر آپ کے چہرے کو دیکھ ہی نہیں سکتا تھا آپ سورج کو دیکھ سکتے ہیں دن کے بارہ بجے ٹک ٹکی مانگ کر آنکھیں چنیا جائیں گی میرے آقا کا چہرہ سورج سے زیادہ روشن تھا امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ دنیا والوں کا سورج دن میں نکلتا ہے وہ شمسی تتلو بادل عشا اور میرے محبوب اور میرے آخا سورج بن کر میرے گھر میں عشا کے بعد تشریف لاتے ہیں ابھی جان فرماتی ہیں کہ سوئی کے ناکے میں دن بھر تاغا ڈالنے کی میں کوشش کرتی ناکام ہو جاتی میرے محبوب رات میں آتے آپ کے چہرے انور سے نکلنے والی کلو سے میں سوئی کے ناکے کے اندر تاغے کو داخل کر پاتی تھی یہ آپ کے چہرے کا نور تھا یہ آپ کے چہرے کا جلال و جوال تھا جو آخا کے جتنا قریب ہوگا اس کے چہرے میں اتنا نور ہوگا آخا کے چہرے کے جو جتنا سنتوں کے قریب ہوگا دل میں محبت ہوگی اور چہرہ خبیصوں کا ہوگا دل میں محبت ہوگی اور لباس اخیار کا ہوگا دل میں محبت ہوگی اور کلچر یہود و نسارا کا جن پر اللہ نے کہا غریب علیہ ذلت والمسکنہ یہ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا آخا کے چہرے پر جو نور ہے امت کو اللہ نے وراثت پہ وہ نور دیا ہے آپ افغان مجاہدین کو دیکھیں کل ہی ہم نے ایک غازی کو دیکھا وہ ایک جگہ سیلاب کے بارے میں وہ اپیل کر رہے تھے چندے کے تعلق سے یا مال حاصل کرنے کے لیے اللہ کی قسم مجھے دیکھ کر فوری بات ذہن میں آئی یا اللہ چودہ سو تیس سال بعد تیرے حبیب کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام تیرے حبیب کے قدموں کی خاک در خاک خاک چودہ سو تیس سال بعد آج اس چہرے میں وہ نور ہے آج اس چہرے کے اندر وہ جلال و جمال کا پرتو ہے میرے محبوب کا چہرہ کیسا ہوگا اللہ کی قسم میں دکھاؤں گا آپ کو آپ دیکھیے گا آپ کو گندی فلموں سے فرصت مل جائے آپ کو کون بنے گا جہنمی سے فرصت مل جائے آپ کو یہود و نسارا کی کرتوتوں سے فرصت مل جائے دیکھو ان مجاہدوں کے چہروں کو دیکھو دیکھو ان غازیوں کے چہروں کو دیکھو دیکھو کہ جب پوسٹ مارٹم کی نوبت آتی ہے اور ان کے قبروں کو کھودا جاتا ہے تو خون کے فواروں سے خوشبو نکلنے والی خوشبو کو محسوس کرو اور پھوٹنے والی قبر سے کرنوں کو محسوس کرو وہ غازی عبد الرشید جس کا جنازہ رکھا ہوا تھا کیا فوجیوں نے ان کے خون کو اپنے جسم پر اور اپنے کپڑوں پر نہیں لگا لیا تھا مجھ کو امبر سمجھ کر اور کیا ان کا بوسا نہیں دیا تھا کیا ان کے چہروں کا دیدار نہیں کیا تھا آؤ اللہ کے راستے میں آؤ آؤ دین کے غازی بنو دین کے سپاہی بنو جورو کے غلام دنیا کے بہت ہیں اولاد کے غلام دنیا کے بہت ہیں مال کے پجاری دنیا میں بہت قانون ہیں ذرا دین کے مجاہد تو بن کر دیکھو حزب اللہ بن کر تو دیکھو قیر امت بن کر تو دیکھو اللہ چہروں میں وہ نور دیکھا کہ وہ وہ دبدبا دے گا کہ اللہ انور شاہ کشمیری جب لاہور کے اسٹیشن کے اندر گیا اور ٹکٹ والا بابو غیر مسلم تھا اس نے کہا کہ حضرت ٹکٹ تو بعد میں لوں گا ہاتھ بڑھائیے آپ کے ہاتھ پر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت کا ٹکٹ لینا چاہتا ہوں اللہ شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے تیرے سامنے کوئی بھائیوں بزرگوں دوستوں کی تقریر نہیں کی کوئی جنت کی فضیلت نہیں بیان کی کوئی جہنم سے نہیں ڈرایا کوئی قرآن کی آیت نہیں بیان کی کیوں تو ایمان لانا چاہتا ہے تو اس کلر بابو نے کہا کہ اس چہرے کو دیکھ کر پتا لگا یہ چہرہ جھوٹوں کا چہرہ نہیں ہو سکتا آؤ ایمان کے سپاہی بنو دین کے سپاہی بنو ہجڑے نہ بنو یہود اور نسارا کے راستوں پر نہ چلو ان پر پھٹکار ہے اللہ نے کلام پاک میں فرمایا ضرورت بغضب من اللہ کہ یہ یہود یہ نصارہ وہ ہیں کہ ہمیشہ کی ان پر لانت اور پھٹکار ہے لوگ کہتے ہیں پینٹ پہننے کی ممانعت ہے قرآن میں شرٹ پہننے کی ممانعت ہے جنس پینٹ پہن اللہ کے نبی نے جب کہا کہ تم تخنے سے اوپر اپنی لنگی کو رکھو قیامت کے دن اللہ تین لوگوں پر نظر کرم نہیں فرمائیں گے ان میں ایک وہ بھی جو دنیا کے اندر پیار اپنے ٹکنے سے نیچے رکھا کرتا تھا مرد عورت کو رکھنا جائز ہے عورت کو رکھنا بھی چاہیے عورت برقع بھی پہنے ایسا پہنے جو ٹخنے سے نیچے ہو جو اس کے قدم کا پردہ ہو اس کے ہلس کا پردہ ہو اس کے چپل کا پردہ ہو اس عورت کا چپل بھی آج زانی کے دل کے اندر شہوت کی آگ بڑھتا ہے اس لیے عورت اپنے پردے کو لڑا کر چلے وہ گھس جائے وہ ناپاک ہو جائے وہ پھٹ جائے اب عورت نے اپنے برقعے کو اونچا کر لیا عورت نے سنت کو نس پنڈی تک کی پاجامے کی حضرت عثمان غنی کی سنت کو اور آخا کے طریقے کو اپنا لیا آدھی پنڈی تک تو وہ جینس پینٹ پہنے گی وہ چڈی پہنے گی اور یہ حرام زیادہ کارپوریشن کا ٹھیکے دار ہو کر کتے کا پاخانہ سور کا پاخانہ ہندو کا پاخانہ گلیوں سے ہائی وے سے اور محلوں سے صاف کرنے کا اس نے ٹھیکہ لے لیا نبی کی بدوا کیا لگی یہود و نصارہ کا طور طریقہ کیا اپنایا اللہ نے اسے گلی کا بھنگی اور ٹوٹی بنا دیا کہ تو میرے محبوب کے طریقے پر نہ چلے تو سور کا پاخانہ بھی ہم تیرے پاجامے سے صاف کروائیں گے تیری پیان سے صاف کروائیں گے وہ تو نہیں کر سکا لیکن جب برطانیہ نے کہا امریکی کتوں نے کہا کہ آدھی پینٹ پہن لو ہاف پینٹ پہن لو وہ پہن لیا عورتوں کو کہا اسکٹ پہنا دو وہ پہنا دیا میرے آقا کہہ رہے ہیں شرم و حیا کی چادر دی جنت کا لباس دیا عزت کا کرتا دیا کہاں ہے قرآن میں پینٹ کہاں ہے نہیں پہننا بول کو قرآن میں کہاں ہے ٹی شرٹ نہیں پہننا بول کو یہ پہننا بول کر کون بولے اگر نہیں پہننا بول کر نہیں ہے پہننا بول کر کون بولا یہ امریکہ نے بولا فتح محمودیہ کے اندر بھی لکھا ہے اور مولانا تقی عثمانی صاحب نے بھی اپنے بیان میں ارشاد فرمایا ہے مسئلہ ذرا غور سے سنے یہ جو کہتے ہیں کہ بھئی منائی کا ہے منائی کا ہے ہم پہن لیں شریعت یہ کہتی ہے تکنے سے اوپر ہونا چاہیے ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے اب لباس کے بارے میں طے ہو چکا ہے جو جھبا اور شری امامہ ٹوپی یہ ہندوستان کے متقیوں کا لباس ہے اور جو توپ ہے وہ اہل عرب کا لباس ہے اور جو پٹھانی لباس ہے وہ افغانیوں کا لباس ہے اور جو عام کلیدار جھبا ہے وہ پاکستانیوں کا لباس ہے طے ہو چکا ہے اب علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان پینٹ شرٹ پہنتا ہے یا بچوں کو پہنواتا ہے ٹی شرٹ پہنتا ہے جینس پینٹ پہنتا ہے یہ سوچ کر کہ اگر میں جبا پہنوں گا لوگ مجھے مسلمان سمجھیں گے لوگ مجھے ملا سمجھیں گے لوگ مجھے مولوی سمجھیں گے لوگ مجھے دقیانوسی سمجھیں گے لوگ مجھے بنیاد پرست سمجھیں گے علماء نے لکھا کہ وہ بھیڑ کا بچہ چمار کا بچہ ہو گیا اس نے نبی کے لباس کا مذاق اڑایا اس نے تخوے کے لباس کا مذاق اڑایا اس نے بیان جو پہنا اس نے ٹی شرٹ جو پہنا متقیوں کے لباس کے اپوزٹ میں پہنا توہین کرنے کے لیے پہنا اگر اس نیت کے ساتھ پہنتا ہے کہ بھائی مولوی لوگ گرے ہوئے ہیں چندہ کھاتے ہیں صدقہ کھاتے ہیں خیرات کھاتے ہیں مولوی لوگوں کا سماج کے اندر کوئی مقام نہیں ہے مقام داڑی موڑے ہجڑوں کا ہے مقام آدھی جو ہے پاخانی کی جگہ دکھانے والوں کا ہے مقام استنجا کا جغرافیہ دکھانے والوں کا ہے مقام اپنے عورتوں کا سینا دکھانے والوں کا ہے اور مقام عورتوں کو رنڈی بنانے والے کا ہے یہ سوچ کر اگر پینٹ شرٹ پہنتا ہے اور توہین کرتا ہے علماء کے لباس کی اطکیہ کے لباس کی مصنون لباس کی علماء کہتے ہیں کہ بات کو تک پہنچ جاتی ہے اس کو تجدید ایمان کرنا چاہیے کلمہ پڑھنا چاہیے اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے یعنی جس کارخانے میں وہ کام کرتا ہے اور جس ماحول میں رہتا ہے اسے اجازت نہیں ہے مجبوری سے پہن رہا ہے کہتے ہیں کہ مجبوری کی حد تک وہ اس کو استعمال کرے یعنی اگر وہ ایچ ایم ٹی فیکٹری جا رہا ہے سافٹ ویئر کمپنی جا رہا ہے بی ایل کمپنی جا رہا ہے آئی ٹی جا رہا ہے وہ ایئر فورس میں جا رہا ہے ظاہر سی بات ہے کہ ملا عمر کا اماما اور اسامہ کا یونیفارم پہن کر نہیں جا سکتا وہ اپنا یونیفارم پہنے گا تو کرے گا یہ کہ اپنے ہاتھ میں اپنا لباس رکھے گا کام کرنے کی حد تک وہ لباس پہن کر کام کرے گا ڈیوٹی کرے گا اور جیسے ہی ڈیوٹی ختم ہوگی پھر وہ اپنے لباس کو پہن لے گا اور اسی بہانے کے ساتھ اسلامی لباس میں نہیں رہے گا اسی میں رہے گا تو کہتے یہ ہیں کہ اگر ہندوؤں کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے کہ میں اور ہندو مل جل کر رہے تو یہ تو حدیث پاک میں ہے من تشبہ بقوم ان منہم جو قوم کسی کی مشابہت اختیار کرے گی اسی کا شمار اس میں ہوگا یہ تو حرام ہے اور اگر اتفاقی طور پر پہن رہا ہے اسے معلوم نہیں کہ شرٹ پہننے سے یہ نقصان ہے ٹی شرٹ پہننے سے یہ نقصان ہے ہاف اسپین پہننے سے یہ نقصان ہے اور جینس پینٹ پہننے سے یہ نقصان ہے اتفاقی طور پر پہن رہا ہے لیکن دل میں یہ بات نہیں کہ کافر یہود نسارا امریکی کتوں کا یہ لباس ہے یہ ان کی معاشرت ہے اتفاقی پہن رہا ہے پورے علماء نے لکھا ہے تب بھی کراہت سے خالی نہیں مکرو ہے پہننا جائز تو تب بھی نہیں مکرو ہے اور مکرو کا مسئلہ کیا ہے معلوم مکرو اور صغیرہ کا مکرو اور صغیرہ کا مسئلہ یہ ہے ایک مرتبہ کرو تو مکرو صغیرہ ایک مرتبہ کرو تو صغیرہ لیکن کسی صغیرہ کو بار بار کیا جائے تو وہ صغیرہ کبیرہ بن جاتا ہے اور کسی مکرو کو بار بار کیا جائے وہ مکرو مکرو تحریمی اور مکرو تحریمی کو بار بار کیا جائے وہ حرام تک پہنچ جاتا ہے سمجھ گئے آپ اگر کوئی چھوٹی غلطی آدمی بار بار کر رہا ہے وہ چھوٹی غلطی بڑی غلطی بن جاتی ہے مکرو اگر بار بار کیا جائے یعنی انجانے میں ٹی شرٹ پہن رہا ہے پینٹ پہن رہا ہے عورتیں وہ ایسا لباس کہ جس کے اندر اس نے اپنے وہ پیٹ جس کے اندر پیٹ کی پھنسنیاں خارش کتے کی کھجلی وہ دکھا رہی ہے اس کے مرد کو پوچھو تم دیکھ کر رال ٹپکاتے ہو اس کے مرد کو پوچھو اس کے جو خامد ہے اسے پوچھو وہ دنیا کی بیماریاں بتائے گا کہ اس کے جسم میں پیپ ہے اسے اسکن الرجی ہے اور اس کے جسم کو جو لگتا ہے خارش کے کتے کی کھجلی اسے شروع ہو جاتی ہے اور یہ حرامزادی عورت رنڈیوں کا لباس پہنا کر چاند کٹ یو کٹ اور یہ پہن کر جا رہی ہے علماء نے کہا عورت یہ لباس پہن کر عورت کو نہیں دکھا سکتی عورت عورت کو نہیں دکھا سکتی یہ ہمارے گھروں کے اندر ایک کمرہ ہوتا ہے اس کمرے کے اندر کیا ہوتا ہے عورتیں لباس بدلتی ہیں وہ عورت اس کے سامنے چولی کاڑی وہ عورت اس کے سامنے لنگا کاڑی وہ عورت کپڑے بدلی علماء نے کہا کہ چہرہ ہاتھ کے گٹے اور پیر کے پنجے جو اپنے محرموں کو دکھا سکتے ہیں اپنا محرم کون باپ دادا نانا اور اولاد ماما چچا جن سے نکاح کبھی نہیں ہو سکتا دادا سے نکاح نہیں ہو سکتا نانا سے نکاح نہیں ہو سکتا ماما سے نکاح نہیں ہو سکتا چچا سے نکاح نہیں ہو سکتا تو پردہ کی جو چیز ہے یعنی چہرہ ان کے سامنے دکھایا جا سکتا ہے ہاتھ کے پنجے ان کے سامنے دکھائے جا سکتے ہیں پیر ان کے سامنے اگر نظر آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے اس کے علاوہ پیدا کرنے والے باپ کو بھی ہاتھ کی کوہنی نہیں دکھائی جا سکتی ہاں پستی منڈے چٹ پہن کر بغل کے اندر اگنے والی گندگی کو نہیں دکھایا جا سکتا پیٹ کو نہیں دکھایا جا سکتا کور کو نہیں دکھایا جا سکتا اور جو چیز اپنے باپ کو نہیں دکھائی جا سکتی وہی چیز ایک عورت دوسرے عورت کے لیے بھی پردہ کرنا ضروری ہے عورت عورت کے لیے حلال نہیں ہو گئی کہ اس کے سامنے کپڑے اتار رہی ہے اس کے سامنے کپڑے بدل رہی ہے شادی خانوں کے اندر یقیناً پردہ کیا جاتا ہے کہ یہ عورتوں کی محفل ہے یہ مردوں کی محفل ہے لیکن عورتوں کی محفل کے اندر رنڈی زادیوں اور رنڈیوں کے کپڑیوں کپڑے پہننے والے حرام زادیوں جو منڈے چٹ پیٹ دکھانے والی کور دکھانے والی گڑگا دکھانے والی ایک عورت اپنی ماں کو بھی یہ جسم نہیں دکھا سکتی حرام ہے گناہ ہے کبیرہ ہے بیٹی ماں کو نہیں دکھا سکتی صرف ایک عورت اپنے خامن کے لیے اپنے جسم کے کپڑے علیحدہ کر سکتی ہے ماں کو نہیں دکھا سکتی تو ان شادی محلوں کے اندر ان حرام زادیوں کے کپڑے ان رنڈیوں کے کپڑے پہنا کر تم کیا کر رہے ہو کون سے تقوی کا ثبوت دے رہے ہو یہ کون سا لباس تقوا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کوئی آدمی کہے یہ شافی کا مسلک یہ ہنفی کا مسلک یہ حملی کا مسلک یہ مالکی کا مسلک اس میں کوئی اختلاف نہیں یہ پردے کا مسئلہ ہے ایک عورت اپنے باپ کے لیے جتنا جسم دکھا سکتی ہے اتنا ہی جسم دوسری عورت کے لیے دکھا سکتی ہے ایسا نہیں کہ عورت عورت سیم ہے تو پھر مرد مرد سیم ہے تو مرد مرد ننگے ہو جائے مرد مرد اپنے کپڑے اتار لے جیسے مرد کا گڑگے سے لے کر ناپ تک یعنی پیٹ میں جو بمبئی ہے وہاں تک ایک مرد دوسرے مرد کو حصہ نہیں دکھا سکتا ایک مرد دوسرے مرد کو اس کا حصہ نماز کے اندر اگر مرد نے ایسی لنگی پہنی ایسا پاجامہ پہنا یا ایسی پیانٹ پہنی کہ پہننے کے بعد بھی سجدے میں جانے کے بعد تین سبحان اللہ کی مقدار میں اس کا جغرافیہ نظر آ رہا ہے اس کا ناپ تول نظر آ رہا ہے علماء نے لکھا کہ شرمگا اور اس کی دھوپڑ اور اگر وہ حصہ جو ناپ سے لے کر گھٹنے کے درمیان ہے تین سبحان اللہ کی مقدار میں ایک روپے کی سکے کی مقدار میں اگر اتنا حصہ نظر آ گیا اس کی نماز دہرانے کے لائق اس کی نماز ٹوٹ گئی یہ لباس کے احکامات ہیں یہ اللہ نے ہمیں حیا اور سطر کے اور شرم کا لباس اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے ہمارا سلوک کیا ہے بھئی کس نے کہا قمیض کس نے کہا پیار آزادی ہے آزادی نہیں ہے آزادی نہیں ہے ہم ایسی ویسی مخلوق نہیں ہیں خیر امت اور حزب اللہ ہے ہمارا یونیفارم ہے شاہانہ اور اس میں جو اہل علم ہیں ائمہ ہیں متقی ہیں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث کا درد دیا کرتے تھے علم حدیث کے احترام کے اندر روزانہ ایک جوڑا نیا پہن کر آیا کرتے تھے فضول خرچی کرنا یقیناً حرام ہے کہ آدمی روزانہ ایک جوڑا پہنے حدیث پاک میں آقا نے فرمایا کہ جب تک کپڑے پر پھٹر نہ آئے اور اس پر آپ جو ہے دوسرا کپڑا نہ لگائیں اس وقت تک اس کپڑے کو نہ نکالیں لیکن امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا کروں میرا ایک شاگرد لا کر مجھے تحفے میں دیتا ہے اور میں جب حدیث پڑھاتا ہوں حدیث کا مقام اونچا ہے اس لیے حدیث کے اکرام میں احترام میں میں قیمتی لباس پہن کر آتا ہوں جمعہ ہمارے لیے عزت کی چیز ہے نماز اور مسجد اللہ کا دربار ہمارے لیے عزت کی چیز ہے ہم چماروں کے پاس جائیں نہا کر کپڑے بدل کر شادی خانوں کے اندر جائیں نہا کر کپڑے بدل کر یا بنی آدم خزو زین تک اندا کلی مسجد اے بنو آدم تم میرے گھر کے اندر آؤ تو تم دیکھ کر آؤ اللہ کے دربار میں آ رہے ہو امدا کپڑے قیمتی کپڑے اتر لگا کر بن کر سوڑ کر اللہ کے دربار میں جا رہے ہو اس کے شائن شان جاؤ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ عید کے لیے دو قسم کے کپڑے جب سالیوں کے ساتھ گھومنے جانا ہو تو پھر قیمتی سوٹ جو بھیک کا لیا ہوا اور عید کے لیے پینسٹھ روپے کا جھبا اور ستر روپے کے چپل جو دو سجدے کے قابل اور دو کلومیٹر سفر کے قابل یہ ہے ہمارا رویہ اسلام کے ساتھ یہ ہے ہمارا معاملہ مساجد کے ساتھ اور اللہ کہتے ہیں ان چیزوں کو تم عزت دو یا بنی آدم خزو نہ تم اندا کلی مسجد کہ تم مسجد کو آؤ اچھے کپڑے پہن کر آؤ قیمتی کپڑے پہن کر آؤ جمعہ کا اکرام کرو عید کا اکرام کرو احترام کرو اور اس کے مزے لو پھٹے پرانے کپڑے ہیں جو کل کا باسی تھا اسی کو گرم کر کے کھا لیا جمعہ کا مزہ نہیں آئے گا اور جمعہ کا لطف نہیں آئے گا آپ جمعہ کے کو جمعہ کا مزہ دینے کے لیے جمعہ کی کیفیت پیدا کرے اپنی مصروفیات اور اپنے معمولات ختم کر دیں آج کاروبار نہیں آج فون کے اندر ایرے غیرے کو بات نہیں آج کسی کے یہاں مہمان بن کر جانا بھی نہیں اور کوئی مہمان بن کر آ رہا ہے اور آج کے علاوہ کبھی اور آ سکتا ہے آج عید ہے عید آج سورے کہب پڑا جائے گا آج عمدہ کھانا پکا جائے گا آج لوبان سلگایا جائے گا آج اد اور امبر کو سلگایا جائے گا آج عطر کو لگایا جائے گا آج صدقہ کیا جائے گا آج خیرات کیا جائے گا عزت دو اور جنت کے مزے لو ارے اللہ تبارک تعالیٰ سے کئی قوموں نے جمعہ کا دن مانگا اللہ نے کہا نہیں یہ میرے محبوب کی امت کے لیے ہے اس کو عزت دو اچھے کپڑے پہنو عمدہ کھاؤ صدقہ کرو خیرات کرو اور اپنے کاروبار کو جمعہ تک بند رکھو ذکر و اسکار میں لگو آخا پر درود پڑو آخا پر اتنا درود پڑو اتنا درود پڑو کہ آخا ہمارے خواب میں نظر آئیں زیارت سے مشرف فرمائیں یہ مسلمان کا کام ہے لیکن ہمارے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور کوئی عظمت نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں چار آدمی جو لباس پہنا ہم نے بھی پہن لیا اس لباس کا اثر ہمارے باطن پر پڑتا ہے ہمارا باطن خراب ہو چکا ہے ہمارا ایک سرے مشین خراب ہو چکی ہے ہمارا دل میل گندگی گناہوں سے آلود ہو چکا ہے اس لیے ہمیں نہ لباس کا پتا نہ داڑھی کا پتا نہ جھبے کا پتا نہ امامے کا پتا نہ ٹوپی کا پتا دنیا والے کیا ہم نے بھی کر لیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ قیمتی جبہ پہن کر نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور نماز آپ نے پڑھائی بعد میں آپ نے فرمایا آئندہ یہ جبہ نہیں پہنوں گا ساتھیوں نے کہا کہ حضرت حرام تو نہیں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرام تو نہیں ہے لیکن قیمتی ہونے کی وجہ سے میرے دل کے اندر گھمن اور تکبر پیدا ہو گیا اس لباس کا اثر انسان کے باطن پر پڑتا ہے میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کو اس کی جورو ستاتی ہو اور یہ جہیز لے چکا ہو اور اس کا غلام ہو چکا ہو میں ممبر رسول سے چیلنج کے ساتھ اور بالکل الل اعلان اگر کوئی قسم کھائے کہ آئندہ میں مجاہدانہ زندگی غازیوں کی زندگی حزب اللہ کا سپاہی بن کر دین کا دائی بن کر مرنے والا بن کر جامع شہادت کا طلبگار بن کر میں زندگی گزاروں گا جورو کی غلامی سے میں نجات پانا چاہتا ہوں اولاد کو حگیز دینے سے میں نجات پانا چاہتا ہوں مال و دولت کی پوجا سے میں نجات پانا چاہتا ہوں عامل سے اکتا چکے ہو تاویز پلیتوں سے اکتا چکے ہو درگاہوں کے اندر ناریل پھینک پھینک کر تھک چکے ہو ہار چکے ہو بندشیں کر کر کر کے مایوس ہو چکے ہو میں ضمانت کے ساتھ کہتا ہوں اس سرزمین کے اندر اگر ہزب اللہ ہے اس سرزمین کے اندر وہ جماعت جس کے بارے میں آخا نے فرمایا لا تزال طائفت من امتی منصورینا الحق کہ ایک تک کا قیامت تک رہے گا جو جہاد کرتا رہے گا جو باطل کو للکارتا رہے گا جو یہود و نسارا کو ان کا پیشاب پینے پر مجبور کرتا رہے گا جو کافروں کو شرمندہ ہونے پر مجبور کرتا رہے گا آپ جانتے ہیں کہ وہ جماعت کون سی ہے دیوبندی تبلیغی بریلی عربی اجمی مسلکوں سے بالا تر وہ جماعت ہے جس نے وقت کے فرعون کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ہے جس کے یہاں کوئی اے کے فورٹی سیون کا کارخانہ نہیں ہے جس کے یہاں کوئی پاور ہاؤس اپنے قبضے میں نہیں ہے جس کے یہاں سائنس ٹیکنالوجی نہیں ہے جس کے یہاں راکٹ ٹیکنالوجی نہیں ہے جس کے یہاں راڈار سسٹم نہیں ہے جس کے یہاں میزائل شکن بمبار تیارے نہیں ہیں وہ تصویر تحلیل تصویر قرآن سے اپنے دشمن کو مغلوب کرتا ہے وہ اس دھرتی پر وہ طالبان کی جماعت ہے میں اللہ کی قسم کا کر کہتا ہوں اسے دنیا دہشت گرد کہے اسے دنیا جو کہے کہنے دے میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا حقیقی معنی میں دہشت گرد ہے یا نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جورو کی غلامی سے بچنا چاہتے ہو اولاد کی غلامی سے نجات پانا چاہتے ہو دولت اور مال کی پوجا سے بچنا چاہتے ہو دین کے سپاہی بننا چاہتے ہو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں کہ طالبان کا فارم بنو افغانستان کے اندر جاؤ اور تم عراق کے اندر لڑو فلسطین کے اندر لڑو کفر کو للکارو امریکہ کو للکارو نہیں پہلا کام یہ کرو اس یہود و نسارا یہ کافر و مشرق کے لباسوں کو آگ لگاؤ ان کا لباس اپناؤ انشاءاللہ دیکھو ایک جمع مردی پاؤ گے ایک طاقت پاؤ گے ایک ہمت پاؤ گے ایک ایمانی حرارت پاؤ گے اور یہ ایمان کا فارمولا ہے کہ سیدنا مسالا نبینا علیہ السلام وسلام کی قوم جب جادوگر مقابلہ کرنے کے لیے میدان کے اندر آئے حضرت موسا علیہ السلام جب فروئن کے جادوگروں سے مقابلہ کرنے کے لیے گئے کلام پاک کو اٹھا کر دیکھ لو کلام پاک کو اٹھا کر دیکھ لو کہ آج جو لوگ کہتے ہیں کیا ہوا پینٹ پہن لیا کیا ہوا ٹی شرٹ پہن لیا کیا ہوا جورو کو جینس پینٹ پہنا دیا کیا ہو گیا جورو کے بالوں کو کٹوا دیا کیا ہو گیا زمانے سے قدم ملا کر ہم نے اپنے بیگم کو چلا دیا کلام پاک کے پاروں کو کھولو وہ فرعون کے جادوگر جو موسا سلاط سلاۃ سلام سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے اور وہ فرون جس کی ستر ہزار شہروں پر حکومت تھی وہ فرون جس نے کہا تھا انا ربکم آنا کہ میں تمہارا بلند اور بالا پرور ہوں وہ فرون جو اپنے آپ کو کہتا تھا تمہاری زندگی اور موت کا مالک وہ فرون جو کہتا تھا احاظیل انہار تجرین انتہتی کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ نہریں میرے قدموں کے نیچے بہتی ہے تم کو کٹنی میں کم کرا ہے تم کو بی پی ہے تم کو شوگر ہے تم کو کولسٹرال ہے تم کو پیٹ کا درد ہے تم کو دست آتا ہے تم کو قے آتا ہے تم جو کے غلام ہو فرون مرد تھا زندگی میں کسی بیماری کا اس نے سامنا نہیں کیا تھا نہ ٹائیفائڈ نہ ملیریا نہ پیٹ کا درد نہ سر کا درد نہ کولیسٹرال نہ بی پی نہ شوگر کوئی بیماری نہیں تھی وہ فرون جو مختار کل اپنے آپ کو سمجھتا تھا وہی سے فرون کے جادوگر میدان کے اندر آئے وہ انجام جانتے تھے کہ فرعون کی نافرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے فرعون کی مخالفت کا انجام کیا ہوتا ہے فرعون کے سپاہی اور فرعون کے طرفدار اور فرعون کا کی جیت دلانے کے لیے آئے میدان میں موسا علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا یا مسا لا تخف موسا ڈرنے کی بات نہیں القی اثاخ آپ اپنے لاٹھی کو ڈالیے لاٹھی کو ڈالنا تھا میں واقعی کی طرف جانا نہیں چاہتا وہ لاٹھی اجدا بن گئی اور ان کے جادوگروں نے جو رسیاں ڈالی تھی ان سانپوں کو اس اجدے نے نگل لیا اور جب انہوں نے دیکھا ان کے جادوگروں نے کہ موسا کے اس جادو نے ہمارے جادو کو ختم کر دیا آمنا برب موسا و ہارون جو موسا سے لڑنے کے لیے آئے تھے جو فرون کے حامی بن کر آئے تھے ایک پل کے اندر ایک لمحے کے اندر حضرت موسا اور حضرت ہارون کے رب پر وہ ایمان لے کر آ گئے اور پھر ان کے دشمن ہو گئے پھر پوچھا کہ تم جانتے ہو اس کا انجام کیا ہوگا کلام پاک میں اللہ نے ان الفاظ کو نقل کیا ہے ولاسلی ون کم کہ میں تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا ولا خطی ان ان خلاف کہ میں ایک سیدھا ہاتھ ایک داما پاؤں اور ایک الٹا ہاتھ اور ایک سیدھا پیر کاٹ کاٹ کر تمہیں جو ہے جہنم رسید کروں گا اور تمہیں تکلیف دوں گا تو ان فرون کے جادوگروں نے کہا کہ اے فرون تو ہماری جان لے سکتا ہے ہمارے دل سے ایمان کو چھین نہیں سکتا حضرات غور کرنے کی بات ہے ایک پل میں جو فرون کے سپاہی فرعون کے حامی اور فرعون کے تنخواہ ہار اور وقت کے جھوٹے خدا کے پجاری بن کر موسا سے ٹکرانے آئے تھے کیا ہو گیا کہ اب فرون کو ٹکر لے رہے ہیں اب موسا کے ایمان کی باتیں کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں شک سے کیا ہوتا ہے جو لوگ کہتے ہیں بیان سے کیا ہوتا ہے جو لوگ کہتے ہیں ہمارے بیگم نے چہرہ دکھا لیا کیا ہوتا ہے جو لوگ کہتے ہیں ہم نے چنڈل دکھا لیا پاخانے کی گھیر دکھا دی ہم نے کمر دکھا دیا وہ غور کرے علماء نے لکھا ہے اللہ نے فرون کے ان جادیگروں کو ایمان سے جو مالا مال کیا وجہ یہ تھی کہ فرون نے شرط لگائی کہ میدان کے اندر لاکھوں لوگ یہ جادو کا میاج دیکھنے آئیں گے یہ جادو کا کرتب دیکھنے آئیں گے کون ان میں جادوگر کون دیکھنے والے کون کھلاڑی کون ناظرین فرق کرنے کے لیے فرعون نے ان تمام کو ایک یونیفارم دیا حضرت موسا کو بھی اور جادوگروں کو بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب حضرت موسا کے یونیفارم کو اللہ نے جادوگروں کے جسم پر دیکھا تو اللہ نے کہا کہ میری شان رحیمی میری شان کریمی جوش میں آئی کہ موسا کے جسم پر جو لباس ہو اور دشمن کے جسم پر وہ لباس ہو موسا کا جو ظاہر ہو وہ دشمن کا ظاہر ہو تو پھر کیوں نہ میں ان کے باطن کو سوار دوں کیوں نہ ان کے دلوں تک میں ایمان کو پہنچا دوں صرف حضرت موس وسلام کے ظاہری لباس کو اپنانے کی وجہ سے اللہ نے فرون کے جادوگروں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا یہ اسلامک اسکالر نام کے لوگ کوٹ دے کر پتلون دے کر ٹائی دے کر ہمارے سر سے ٹوپی اڑا کر ہمیں انگریز کا غلام بنانا چاہتے ہیں ہم محمد کے غلام آپ کو بنانا چاہتے ہیں یہ ٹوپی جو اختلافی ہے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ پانچ کلی کی ٹوپی پہنتے ہیں دیوبند کی ٹوپی دو پلی ٹوپی ہے یہ ایسا نہیں کہ ان کے باپ کے گھر سے ان کے گھر میں درزی تھا جورو کو پوچھ کر پانچ کلی کی ٹوپی بنا دی قاسم نانتوی نے اپنی بیٹی کو بہن کو پوچھ کر دو کلی کی ٹوپی بنا دی لوگوں آخا کی محبت آخا کی سنتوں کی تباہ کا چسکا تمہیں کہاں لگا ہے تمہیں کہاں لگا ہے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی نہ پانچ کلی کی نہ دو کلی کی نہ اٹے کی نہ پر کی ٹوپی کی کیفیت یہ بیان کی گئی کہ ٹوپی سر کو چپکی ہوئی تھی لگی ہوئی تھی تو اب ہمارے علماء کرام نے کہا انسان کا سر کئی قسم کا ہوتا ہے کسی کا لمبا ہوتا ہے کسی کا چپٹا ہوتا ہے کسی کا گول ہوتا ہے شمائل ترمیزی کو لیا آخا کے سر کی گولائی کو ناپا آخا کے سر کی کیفیت کو ناپا اور پھر حدیث کے اندر راوی کے بیان کو لیا کہ راوی کہتے ہیں کہ آخا کی ٹوپی سر کو چپکی ہوئی تھی تو پھر جنہوں نے یہ سمجھا آخا کا سر لمبا تھا انہوں نے کہا کہ دو پلی ٹوپی یعنی دو دیوار والی ٹوپی چھپک کر رہتی ہے کہا کہ سنت ٹوپی یہ ہے اور جنہوں نے یہ سمجھا آخا کا سر گولائی لیے تھا مولانا ابرال صاحب رحمت اللہ علیہ نے تو اس ٹوپی پر پانچ کلیاں لگائی کہ ہر کلی اپنی طرف سے چھپک کر سر کو لگے تاکہ نبی کی سنت اور نبی کی ٹوپی کے قریب یہ ٹوپی ہو جائے ایک ایک ذرے کے اندر نبی کی سنت کا خیال کیا ہے یہ جو آستین آتے ہیں کپ والے آستین جس میں بٹن ہوتے ہیں یہ جو کالر ہوتا ہے اس کے بارے میں علماء نے کہا آخا کے جبے کا کالر نہیں تھا آستین جو تھی وہ گٹے تک تھی وہ ڈھیلی تھی یہ ہلیے کو رکھ کر یہ جغرافیے کو رکھ کر ہمارے علماء نے لباس بنایا ایسا نہیں ہے کہ بھئی کسی نے کسی فلم کے اندر جبا دیکھ لیا آخا کا لباس گڑگے کے لگتے ہوئے تھا آخا کی جو تہمن وہ مس اڈلی تک تھی تو ان چیزوں کو دیکھ کر جبا بنایا ان چیزوں کو دیکھ کر آستین کی کیفیت بیان کی ان چیزوں کو دیکھ کر ٹوپی کی کلی کی کیفیت بیان کی اور ایک وہ آدمی جسے علم دین سے وابستگی نہیں ہے قرآن کیا ہے پتا نہیں حدیث کیا ہے پتا نہیں اور آ کر کہتا ہے بھائی قرآن کے اندر کہا ہے اس شرط کا ذکر ہے ٹی شرٹ کا ذکر پینٹ کا وہ حدیث اور قرآن کی روحانیت سے واقف نہیں ہے اس لباس کا اثر انسان کے باطن آپ میں اللہ کا واسطہ دے آزمانے کے لیے یہ مولانا صاحب جو تقریر کرتے ہیں یہ بنڈل مارتے ہیں ہانگتے ہیں یا یہ کہ کچھ ان کے باتوں میں دم بھی ہے بھائی ایک جوڑا کپڑا انشاءاللہ شاء ساڑھے تین سو میں چار سو روپئے میں سل جاتا ہے آپ ویب سائٹ کھولیے افغان مجاہدین کی جنہوں نے رشیا کی جڑیں اکھاڑ کر پھینکی اور ان مجاہدین اور غازیوں کی جنہوں نے وقت کے فرعون کو آج بھی للکار رہے ہیں آج بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے آپ کو معلوم ہے کہ جس ملک کے اندر کوئی سائنس و ٹیکنالوجی نہیں اس ملک کے اندر سترہ ملکوں کی فوجیوں کو بھیج کر یہ تباہ برباد کرنے کی کتنے سالوں سے کوشش کر رہا ہے اور نتیجہ کیا صفر اور آنے والے کیسے ابھی امریکہ کی ایک ویب سائٹ کے اندر وہاں کے ایک فوجی نے اپنی داستان کو بیان کیا کہ جب میرے افغانستان بھائیوں کی داستان میں نے امریکی فوجیوں سے سنی کہ امری فوجی کتے وہاں بمباری کرتے ہیں وہاں سہاگ اجاڑتے ہیں وہاں بچوں کو یتیم کرتے ہیں وہاں خون کی دریا بہاتے ہیں وہاں ظلم بربریت کا ننگا ناچ ناچتے ہیں جیسے ہندوستان کے اندر آر ایس ایس کے آنند کا ضمیر جاگ اٹھا ایک مسلمان کے اس کو سمجھانے سے تو اسی طریقے سے ایک فوجی جو امریکہ کے لیے اس کو تیار کر لیا گیا تھا سلیکشن ہو چکا تھا سلیکٹ ہو چکا تھا اب اسے بھیجا جانا تھا لیکن وہ جانتا تھا کہ افغانستان جانے کے بعد کمانڈر کی بات کو ماننا پڑے گا ظلم کرنا پڑے گا بربریت کرنا پڑے گا اس کی ضمیر نے اس کی اجازت نہیں دی اس نے اپنے ساتھی فوجی سے کہا میں لائٹ جاتا ہوں میرے اوپر تم ٹرک چلا دو اور گاڑی کو چلا دو اس کے اوپر گاڑی کو چلا دیا گیا اس کے پیر کی ہڈیاں ٹوٹ گئی اور پھر اس کے بعد سلیکشن آفیسر کے پاس بے ساکی لے کر گیا کہ جو خود نہیں چل سکتا وہ اپنے فوج کی کمانڈرنگ کیا کرے گا اور فوج کی حفاظت کیا کرے گا تو اس پر مقدمہ چلایا گیا اور اس کو سزا دی گئی معلوم ہو گیا کہ افغانستان جانے سے بچنے کے لیے اس قسم کے حربے کر رہا ہے سینکڑوں زہر پی کر مر رہے ہیں سینکڑوں اس قسم کے حربے استعمال کر رہے ہیں یہ وہ جماعت ہے حزب اللہ آپ ساڑھے تین سو چار سو روپے دے کر اس کا لباس اپنائیے پھر دیکھیے کہ آپ کو عامل کے آپ کو جادوگر کے آپ کو کسی قبر کے مجاور کے پلیتے کی ضرورت نہیں خود بخود ایک مردانیت جاگے گی ایک جذبہ جہاد جاگے گا اور ایک جذبہ ایمانی اور مرنے جینے کی ایک قوت آپ اپنے آپ کے اندر محسوس کریں گے یہ لباس کا سر ہے اور یہ لباس کا سر دلوں تک پہنچتا ہے جس کو حضرت عمر نے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا اور میں نے بتایا یہ اچھا ہے تو اچھا اور یہ برا ہے تو برا حضرت باعزید مستعبی رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے اندر میں نے بتایا تھا کہ ایک بازاری عورت نے سارے گاؤں کو شہر کو تنگ کر رکھا تھا حسن کے اندر ایکتا تھی لیکن سب کو گمراہ کر رہی تھی باعزید مستعبی رحمت اللہ علیہ کے دل کے اندر ایک بات آئی فرمایا کہ اس کا علاج ہونا چاہیے حضرت باعزید مستعبی رحمت اللہ علیہ نے مریدوں سے پوچھا وہ عورت کہاں رہتی ہے فرمایا کہ فلان جگہ تو پلا جگہ گئے اور کہا کہ آپ کے رات کی قیمت کیا ہے سارے مریدین سکتے میں یا اللہ وقت کا ولی وقت کا غوث وقت کا ابدال اور ایک رنڈی خانے کے اندر جائے گا اور رنڈی سے بات کرے گا اور رنڈی کے کمرے کے اندر رات بتائے گا کہا کہ تم خاموش رہو ہم جو چاہیں گے کریں گے کہا رات کی قیمت جب لے لیں گے ہمارے حکم پر تو چلے گی <coughs> اس نے کہا مولوی تجھے حیثیت ہے کہا جو تو قیمت مانگ اس سے دو گنا قیمت میں دے دوں گا قیمت سودا طے ہو گیا اس کے بعد باعزیب عظیب رحمت اللہ علیہ اندر گئے فرمایا کہ پہلا کام یہ کہ مجھے الگ کمرے میں رکھ تو الگ کمرے میں ہو جا الگ الگ کمرے میں ہو گئے فرمایا میں گندی عورتوں کے ہاتھ نہیں لگاتا تیرے پاس ایڈس کا مریض آیا ہوگا کینسر کا مریض آیا ہوگا اور کتنے مریض آئے ہوں گے میں تجھے ہاتھ نہیں لگاتا نہا دھو کر پاک صاف ہو جا کہا کہ نہا لیا میں نے دھو لیا اور اس کے بعد باعزید عزیب رحمت اللہ علیہ اپنے جسم کے اوپر ایک چادر تھی آپ نے وہ چادر بدلی اور اس چادر کو اٹھا کر حضرت باعزید عزیب رحمت اللہ علیہ نے اس عورت کو اس بازاری عورت کو رنڈی کو دیا کہا کہ تیرے کپڑے بھی ناپاک ہیں میں تجھے ان کپڑوں میں دیکھنا چاہتا ہوں تو چنانچہ اس نے نیچے ایک چادر اوپر ایک چادر احرام کی طرح باندھ لیا اور اپنے آپ کو ڈھک لیا پردے میں اس کے بعد کہا کہ دیکھ اس کمرے کا دروازہ کھول دے سامنے والا دروازہ تھا میں جیسے کرتا ہوں ویسے ہی کرنا پڑے گا آپ نے دو رکعت سلاط الحاجت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد آپ سجدے میں گئے اور جانے کے بعد اللہ سے دعا کی اے رب کائنات اس کے جسم کے میل کو دھلا سکتا تھا میں نے دھلایا اے رب کائنات اس کے جسم کے اوپر ناپاک حرام کی کمائی کے کپڑے تھے اتار سکتا تھا اتارا اے رب کائنات مسلح پر سر جھکا سکتا تھا سر جھکا دیا مولا اب تیری باری ہے کہ تو اس کے دل کو پاک کر دے کہتے ہیں کہ ابھی باعزید مستعمی رحمت اللہ علیہ سر سے سر سجدے سے نہیں اٹھائے تھے اس عورت نے چیخ نکالی کہا کہ باعزید اللہ والا تو کہتا ہے اور غیر کے کمرے میں تو آ گیا اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا اللہ نے تخوے کی دولت سے مالا مال کر دیا تخوے کا لباس آیا ظاہر بدلا اللہ نے دل کے اندر تخوہ پہنچایا اپنے بچوں کو بھی دھیڑوں چماروں کے لباس مت پہناؤ اپنی لڑکیوں کو رنڈیوں کے لباس نہ پہناؤ جو احکامات بڑوں کے ہیں وہی احکامات بچوں کے ہیں بڑوں کے لیے سونا حرام بچوں کے لیے مرد بچوں کے لیے سونا حرام عورتوں کے لیے سونا چاندی حلال لڑکیوں کے لیے سونا چاندی حلال بڑی عورتوں کے لیے بال کٹوانا حرام بچیاں جب سات سال سے اوپر ہو جائیں ان کے لیے بال کٹوانا حرام اس لبا یہ لباس معمولی نہیں یہ دل کی دنیا کو بدل دیتا ہے یہ باطن کو بدل دیتا ہے اور یہ اس کے اندر تقوی اور ایمان اور اسلام کی نورانیت سے یہ پر نور کر دیتا ہے اور یہی تقوی حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں لے کر گئے تو جیل کی دنیا بدل گئی یہی تخوا جب تخت میں حضرت سلیمان علیہ السلام لے کر گئے تو انہوں نے ظاہری دنیا کی حالت کو بدل دیا اور یہی تخوا اسیما آنند جو آر ایس ایس کا کٹر دہشت گرد کا سردار تھا حیدرآباد کی جیل کے اندر جب عبد الکلیم نام کے ایک مسلمان کے سامنے ملا اور اس نے اس کے سامنے اپنی جو ہے داستان سنائی ماں کے دکھ اور اولاد کے غم کو سنایا اور اپنے جیسے مظلومون کی داستان اس نے سنائی اس ظاہر کا اس پر کیا اثر پڑا اور ہندوستان کی عدالتیں اس تعلق سے کیا رویہ اپنا رہی ہیں اور مسلمان جو اس دہشت گردی کے کیس کے اندر ملوث ہو کر آج قید و بند کی زندگیاں گزار رہی گزار رہے ہیں کوئی مردانیت سے محروم کوئی آنکھوں کی بینائی سے محروم کوئی چلنے سے محروم انشاءاللہ اس طویل دستان کے ساتھ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر کو بھی بتائے بنائے اللہ ہمارے باطن کو بھی بنائے اللہ ہمیں اسلامی شیار اپنانے کی توفیق نصیب پروائے آمین واقردان الحمد للہ رب العالمین